ایمان کو مضبوط کرنا چھیالیس میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا میں قرآن پاک کی درج ذیل آیت پر غور کر رہا تھا باب اکتالیس فصیلت آیت ترپن ہم ان کو اپنی نشانیاں افق اور ان کے اندر دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے تمام مسلمان اسلام پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کے ایمان کی مضبوطی ہر شخص میں مختلف ہوتی ہے مثال کے طور پر وہ جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے کیونکہ ان کے گھر والوں نے انہیں بتایا تھا کہ وہ ایک جیسا نہیں ہے جو ثبوت کے ذریعے اس پر یقین رکھتا جس شخص نے کسی چیز کے بارے میں سنا ہو وہ اس پر اس طرح یقین نہیں کرے گا جس طرح وہ شخص جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو جیسا کہ سنن ابن ماجہ نمبر دو سو چوبیس میں موجود ایک حدیث سے ثابت ہے کہ مفید علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ ایک مسلمان اسلام پر اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتا ہے اس کا تعاقب کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنا مضبوط ایمان کا یقین ہے اس کے صحیح راستے پر ثابت قدم رہنے کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے خاص طور پر جب مشکلات کا سامنا ہو اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو انچاس میں یقین کا یقین رکھنے کو بہترین چیزوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے یہ علم قرآن پاک اور حدیث نبی کا مطالعہ کر کے حاصل کیا جانا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک معتبر ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہ صرف ایک حقیقت کا اعلان کیا بلکہ اس کی مثالیں بھی فراہم کی نہ صرف وہ مثالیں جو ماضی کی قوموں میں پائی جاتی ہیں بلکہ ایسی مثالیں جو کسی کی اپنی زندگی میں رکھی گئی ہیں مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ جل نے یہ نصیحت کی ہے کہ بعض اوقات انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے حالانکہ وہ اسے حاصل کرنے کی صورت میں اسے پریشانی کا باعث بنتی ہے اسی طرح وہ کسی چیز سے نفرت کر سکتے ہیں جبکہ اس میں ان کے لیے بہت سی بھلائیاں پوشیدہ ہیں باب دو البقرہ آیت دو سو سولہ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے تاریخ میں اس سچائی کی بہت سی مثالیں موجود ہیں جیسے معاہدہ حدیبہ کچھ مسلمانوں کا خیال تھا کہ یہ معاہدہ جو مکہ کے غیر مسلموں کے ساتھ کیا گیا تھا مؤخر الذکر گروہ کی مکمل حمایت کرے گا اس کے باوجود تاریخ صاف بتاتی ہے کہ اس نے اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ دیا یہ واقعہ صحیح بخاری نمبر دو ہزار سات سو اکتیس اور دو ہزار سات سو بتیس میں موجود احادیث میں مذکور ہے اگر کوئی اپنی زندگی پر غور کرے تو انہیں بہت سی ایسی مثالیں ملیں گی جب وہ یقین کرتے تھے کہ کوئی چیز اچھی تھی جب وہ ان کے لیے بری تھی اور اس کے برعکس یہ مثالیں اس آیت کی صداقت کو ثابت کرتی ہیں اور کسی کے ایمان کو مضبوط کرنے میں مدد کرتی ہیں ایک اور مثال باب اناسی النازیات آج چھیالیس میں ملتی ہے ایسا ہوگا جس دن وہ قیامت کا دن دیکھیں گے گویا وہ دنیا میں رہے ہی نہیں تھے سوائے ایک دوپہر یا صبح کے تاریخ کے اوراق پلٹی پلٹیں تو صاف نظر آئے گا کہ کتنی بڑی سلطنتیں آئیں اور گئیں لیکن جب وہ چلے گئے تو ان کا اس طرح انتقال ہو گیا گویا وہ ایک لمحے کے لیے زمین پر ہے ان کی چند نشانیوں کے علاوہ باقی سب ایسے مٹ گئے ہیں جیسے وہ زمین پر پہلے کبھی موجود ہی نہیں تھے اسی طرح جب کوئی اپنی زندگی پر غور کرے گا تو وہ محسوس کرے گا کہ چاہے وہ کتنے ہی بوڑے کیوں نہ ہوں اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ان کی مجموعی زندگی کتنی ہی سست محسوس ہوئی ہوگی اس آیت کی سچائی کو سمجھنا انسان کے یقین کو تقویت دیتا ہے اور اس سے انہیں تحریک ملتی ہے کہ وہ وقت ختم ہونے سے پہلے آخرت کی تیاری کریں قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے لہذا انسان کو ان علاؤ تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ یقین کو اپنا سکے جو اس کو حاصل کر لے گا وہ کسی بھی مشکل سے متزلزل نہیں ہوگا اور اس راستے پر ثابت قدم رہے گا جو جنت کے دروازوں کی طرف جاتا ہے ایمان کو مضبوط کرنا سینتالیس میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو حلال چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں جیسے کہ ایک بچہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو چیز منتخب کی ہے اس پر راضی ہونے کے بجائے وہ اپنی خواہشات کو حلال طریقوں سے حاصل کرتے ہیں جیسے کہ قرآن پاک اور روایات پر مبنی روحانی مشقیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلام میں ظاہر ہے جائز ہے پھر بھی اس ساری کوشش اور تناؤ کے بعد بھی وہ اسلام کی ایک سادہ مگر گہری تعلیم کو نہ سمجھ پاتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں جو ان کی تلاش میں ان کی مدد کرتی در حقیقت وہ اکثر کچھ خاص طریقوں سے کام کرتے ہیں جس سے ان کی درخواست کے پورا ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک مسلمان کو یہ سمجھنے کے لیے عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سے دور ہو جائے تو ایک مسلمان کے لیے اس کے حاصل کرنے کا امکان کم مثال کے طور پر یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تاکہ دوسروں کو ہنسایا جائے در حقیقت جامع ترمزی نمبر دو ہزار لانت کی گئی ہے لانت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ختم ہو جاتی ہے ان میں سے کچھ مسلمان جو اللہ تعالیٰ سے چیزوں کی شدت سے خواہش رکھتے ہیں دوسروں کی غیبت اور غیبت بھی کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خاتمے کا باعث بنتا ہے باب ایک سو چار الحمزہ آیت ایک تباہی ہے ہر غیبت کرنے والے کے لیے ایسی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہٹانے کا باعث بنتی ہیں جس کے نتیجے میں کسی کی درخواست پوری ہونے کے امکانات ڈرامائی طور پر کم ہو جاتے ہیں لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جائز خواہشات کی تکمیل کے لیے روحانی مشقوں جیسے دوسرے ذرائع کی تلاش سے پہلے علم کی تلاش اور اس پر عمل کرتے ہوئے اس اہم اصول پر عمل کریں کیونکہ یہ چیزیں ان کی حاجتوں کو پورا کرنے میں اس وقت تک مدد نہیں کریں گی جب تک کہ وہ اپنا طرز عمل درست نہ کرے ایمان کو مضبوط کرنا 48 میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا میں شیطان کے ایک طاقتور ہتھیار اور جال کے بارے میں سوچ رہا تھا جو ہر مسلمان کو متاثر کر سکتا ہے چاہے اس کے ایمان کی مضبوطی ہی کیوں نہ ہو شیطان مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ ان لوگوں کا مشاہدہ کریں جو ان سے بدتر ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کوشش نہ کرنے اور ان کے کردار اور طرز عمل کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ان کے فقدان کو ثابت کیا جا سکے مثال کے طور پر ایک مسلمان جو اپنی فرض نمازیں وقتا فوقتا پڑھتا ہے وہ ایسے شخص کو دیکھے گا جو خود کو بہتر محسوس کرنے کے لیے بالکل نماز نہیں پڑھتا ایک چور قاتل کو دیکھے گا اور خود کو سمجھائے گا کہ چوری اتنی بری بات نہیں ہے مثالیں لامتناہی ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی کوتاہی کا جواز پیش کرنے کے لیے ان سے بدتر نظر آنے والوں کو اتنی آسانی سے کیسے دیکھ لیتے ہیں لیکن یہی لوگ ان لوگوں کو نہیں دیکھیں گے جو ان سے بدتر حالت میں ہیں مشکلات کا سامنا مثال کے طور پر جو شخص کمر کے درد میں مبتلا ہے وہ جسمانی طور پر معذور شخص کا مشاہدہ نہیں کرے گا تاکہ یہ انہیں شکایت کرنے سے روکے جامع ترمزی نمبر دو ہزار پانچ سو تیرہ میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اس رویہ کی تلقین فرمائی مزید برآں اگر ان لوگوں کا مشاہدہ کرنا جو ان کے رویے میں بدتر دکھائی دیتے ہیں کسی کو دنیاوی عدالت میں سزا سے نہیں بچا سکتا جیسے کہ ایک چور کو جج کی طرف سے معاف کر دیا جاتا ہے کیونکہ دنیا میں بہت سے قاتل ہیں تو کوئی کیسے سوچ سکتا ہے کہ یہ عذر برقرار رہے گا اللہ کی بارگاہ میں لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھ کر شیطان کے اس جال سے بچیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ اپنے کردار اور طرز عمل کو بتدریج بہتر کرنے کی تحریک کرے یہ وہی ہے جس کا مطلب اللہ تعالیٰ مانتا ہے وہ کمال کا مطالبہ نہیں کرتا ایمان کو مضبوط کرنا انچاس میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا مسلمان اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے عقیدے کے مطابق ڈھالنے کے بجائے اپنی دنیاوی زندگی کے مطابق کیسے ڈھال سکتے ہیں اس کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے فرض نمازیں ادا کرتے ہی اور مردوں کے لیے مساجد میں فرض نمازیں ادا کرے جیسا کہ نماز قائم کرنا اسلام کا بنیادی رکن ہے جس کی نصیحت جامع ترمیزی نمبر دو ہزار چھ سو سولہ میں ایک حدیث میں آئی ہے کہ جب کوئی شخص اسے ادا کرتا ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے تو وہ اسے اپنے دنیاوی کاموں کا اہتمام کرنے پر مجبور کرتا ہے تاکہ وہ اپنی فرض نمازوں کے ارد گرد فٹ ہو جائے جبکہ جب کوئی شخص اپنی فرض نمازیں دیر سے پڑھتا ہے یا مسجد کی بجائے گھر میں پڑھتا ہے تو فرض نمازوں کو اپنے دنیاوی ٹائم ٹیبل کے گرد فٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنے ایمان کو اپنی دنیاوی زندگی میں ڈھالنے کا سبب بنتا ہے صحیح رویہ غیر ضروری اور فضول سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے بھی روکے گا جیسے کہ شاپنگ سینٹرز کا غیر ضروری جانا کیونکہ یہ اکثر مسلمان کو وقت پر مسجد میں اپنی فرض نماز ادا کرنے سے روکتے ہیں ان غیر ضروری چیزوں اور سرگرمیوں سے پرہیز کرنے سے انسان اپنی زندگی کو اپنے مذہب کے گرد ڈھال سکتا ہے اس کے علاوہ فرض نمازوں کو وقت پر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین امال میں سے ایک ہے سنن نسائی نمبر 611 میں موجود حدیث کے مطابق مسلمان کو اس عادت کو اپنانا چاہیے اور اپنی فرض نمازوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے ایک انتہائی اچھی وجہ کے بغیر جو بہت کم ہی ہوتا ہے اگر کوئی اپنی زندگی کو اپنے عقیدے کے ساتھ ڈھالنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی فرض نمازیں وقت پر ادا کریں جیسے ہی وہ عورتوں کے لیے ہوں اور مرد انہیں مسجد میں باجمات ادا کرے یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ اس مادی دنیا کی زیادتی سے پریشان ہوئے بغیر آخرت کی تیاری کو ترجیح دے ایمان کو مضبوط کرنا پچاس میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا مسلمانوں کی زندگی میں اکثر ایسے ادوار آتے ہیں جہاں وہ اپنی عبادت کی مقدار میں اضافہ کر کے خود کو محنت کرتے ہیں یہ اکثر رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہوتا ہے جہاں مسلمان معمول سے کہیں زیادہ محنت کر کے اپنی زندگیوں کو بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں بہت کم وقت میں بہت زیادہ کوشش کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اکثر ہار ماننے اور معمول پر واپس آنے کا باعث بنتا ہے سب سے پہلے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری نمبر 43 میں موجود ایک حدیث میں مسلمانوں کو تنبی کی ہے کہ وہ اپنے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اور صرف وہ کام کریں جنہیں وہ سنبھال سکتے ہیں انہوں نے یہ اعلان کرتے ہوئے نتیجہ اخذ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب امال وہ ہیں جو باقاعدگی سے کیے جاتے ہیں خواہ ان کی جسامت کچھ بھی ہو لہذا مسلمانوں کو اس نصیحت پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ زیادہ امکان ہے کہ وہ طویل عرصے تک اپنی اطاعت کو برقرار رکھیں در حقیقت اہم وقت وہ دور نہیں ہے جہاں کوئی روحانی بلندی محسوس کرے اور اضافی کوشش کرے اہم وقت وہ ہوتا ہے جب کوئی شخص معمول پر واپس آ جاتا ہے کیونکہ روحانی بلندی بہت کم ہی رہتی ہے مسلمانوں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ روحانی بلندی سے کتنا ہی واپس لوٹیں انہیں اپنے فرائض کی ادائیگی کو جاری رکھنا چاہیے پھر وہ کچھ وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ روایات کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے وقف کرے اس طرح قدم با قدم بدلنا قلیل مدت میں اضافی کوشش کرنے سے بہت بہتر ہے اور اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بہتر اطاعت کو برقرار رکھے گا اگر وہ بتدریج قدم با قدم بدلتے رہیں کوئی بھی مسلمانوں سے راتوں رات سنت بننے کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے بہتری میں وقت لگتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو خاموش نہیں رہنا چاہیے اور اللہ سبحانہ اوتال کی اطاعت کو بہتر بنانے کے لیے اس کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اجتناب اور صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرتے ہوئے چھوٹے مگر باقاعدہ اقدامات کرنا چاہیے ایمان کو مضبوط کرنا اکاون میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی کتنا ہی دینی علم حاصل کر لے یا کتنے ہی عبادات اور امال صالحہ انجام دے لے وہ شیطان کے حملوں اور جال سے کبھی محفوظ نہیں رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہر شخص پر اس حساب سے حملہ کرتا ہے کہ وہ کتنا علم رکھتا ہے اور کتنے نیک امال کرتا ہے مثال کے طور پر وہ اس مسلمان کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا جو اپنی فرض نمازیں ادا کرنے میں سخت ہے کہ وہ انہیں مسجد میں باجماعت ادا نہ کرے اور انہیں اس بات پر راضی کرے کہ وہ اپنی فرض نمازوں کو ان کے ابتدائی اوقات سے زیادہ مؤخر کریں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ قائل نہیں کر سکے گا فرض نمازوں کو مکمل طور پر ترک کر دیں جبکہ جو مسلمان اپنی فرض نمازوں کو قائم کرنے میں تگ و دو کر رہا ہے اس کے بارے میں وہ انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ ان کا قائم کرنا بہت مشکل ہے اس لیے انہیں صرف اس وقت ادا کرنا چاہیے جب وہ مکمل طور پر آزاد ہوں وہ بہت سے رضاکارانہ نیک امال انجام دینے والوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے اسلامی علم حاصل نہ کریں اور اس پر عمل نہ کریں تاکہ وہ جھوٹ اور غیبت جیسی بری خصوصیات کے ذریعے اپنے اچھے عمال کو برباد کرتے رہیں شیطان کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے درجات میں گرنے پر قائل نہ کر سکے تو اسے بلندی تک پہنچنے سے روکتا ہے لہذا مسلمانوں کو اس کے حملوں اور جال سے ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے اور درجات میں اضافے اپنے کردار کو سنوارنے اور نافرمانی کے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے جو سب کچھ اسلامی علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے ایمان کو مضبوط کرنا باون میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا وقت کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کے باوجود ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی طاقت میں کمی آئی ہے ہر مسلمان اپنے عقیدے کی مضبوطی سے قط نظر قرآن پاک کی صداقت پر یقین رکھتا ہے کیونکہ اس سے ان کا ایمان ختم ہو جائے گا درج ذیل آیت میں اللہ تعالیٰ نے برتری اور کامیابی حاصل کرنے کی کنجی بتائی ہے جس سے دنیا بھر کے مسلمان اس کمزوری اور غم کو دور کر دیں گے باب تین علی عمران آیت ایک سو انتالیس پس تم کمزور نہ ہو اور غم نہ کرو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ مسلمانوں کو اس برتری اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف سچے مومن بننے کی ضرورت ہے حقیقی عقیدہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق سب سے کرنا اس میں اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے لیے فرائض شامل ہیں جیسے کہ دوسروں کے لیے وہی محبت کرنا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے جس کی نصیحت جامع ترمیزی نمبر دو ہزار پانچ سو پندرہ میں موجود حدیث میں آئی تعلیمات اس رویہ کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کامیابی اور برتری حاصل ہوئی اور اگر مسلمان اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس راست پر واپس آنا چاہیے جیسا کہ مسلمان قرآن پاک پر یقین رکھتے ہیں انہیں اس سادہ سی تعلیم کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے ایمان کو مضبوط کرنا ترپن میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا بدقسمتی سے کچھ مسلمانوں نے ایک کمزور خصوصیت اختیار کر لی ہے جو انہیں بہتر کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے یعنی وہ اپنے حالات اور حالات کا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں جو آسان حالات کا سامنا کر رہے ہیں اور اس کو بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اضافہ نہ کرے اس کے احکام کی تعمیل اس کی ممانتوں سے اجتناب اور تقدیر کا صبر کے ساتھ سامنا کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت مثال کے طور پر ایک شخص جو کل وقتی کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی کوشش کی کمی کا عذر کرتا ہے اپنا موازنہ کسی ایسے شخص سے کرتا ہے جو پارٹ ٹائم کام کرتا ہے اور محض یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اضافہ کرنا آسان ہے کیونکہ ان کے پاس زیادہ فارغ وقت ہے ایک غریب مسلمان زیادہ مال رکھنے والوں کو دیکھ کر اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مالدار ان سے زیادہ آسانی سے صدقہ دے سکتا ہے وہ یہ سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں کہ یہ بہانے ان کی روح کو بہتر محسوس کر سکتے ہیں لیکن اس سے ان کی دنیا آخرت میں کوئی مدد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ دوسروں کے اسباب کے مطابق عمل کریں وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی اطاعت میں اپنی وسعت کے مطابق عمل کریں مثال کے طور پر جو شخص کل وقتی کام کرتا ہے وہ اپنے پاس جو بھی فارغ وقت رکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے وقف کر سکتا ہے خواہ ہاں، وہ جز وقتی کام کرنے والے سے کم ہی کیوں نہ ہو اس سلسلے میں پارٹ ٹائمر جو کچھ کرتا ہے اس کا کل وقتی کام کرنے والے پر کوئی اثر نہیں ہوتا اس لیے انہیں زیادہ محنت نہ کرنے کے بہانے کے طور پر استعمال کرنا محض ایک لنگڑا ہے غریب مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی وسط کے مطابق صدقہ دیکھا وہ مالدار سے کم ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے امال کا فیصلہ کرے گا اور دوسرے مسلمانوں کے امال کے مطابق ان کا فیصلہ نہیں کرے گا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہ فضول عذر ترک کر دیں اور اپنے اپنے ذرائع کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں ایمان کو مضبوط کرنا چون میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا اگر کسی شخص کو کسی مخصوص کام کے لیے رکھا گیا تھا جیسے کہ گھر کی پینٹنگ اگر وہ کوئی دوسرا فرض جیسے گھر کو گھیرنا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو انہیں اجرت ملنے کا بہت زیادہ امکان ہے اگرچہ انہوں نے جو کچھ کرنے کا فیصلہ کیا وہ برا نہیں تھا لیکن جیسا کہ انہوں نے ایک کام کرنے کا انتخاب کیا ہے انہیں اس لیے رکھا نہیں گیا کہ وہ بلا شبہ اپنے آجر کو ناراض کریں گے یہ سمجھنا اور قبول کرنا آسان ہے اسی طرح ایک مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو پورا کرے لیکن اگر وہ کسی اور کام کا ارادہ کرے اور اس فرض سے کوتاہی کرے خواہ وہ بات کچھ بھی ہو وہ حلال کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں جیسے کہ اس مادی دنیا کو اپنی ضرورت سے زیادہ حاصل کرنا ایسے عمال کرنا جو دو آسمانی منابع میں بتائے گئے اس سے مختلف ہوں یہ محض ناجائز ہوں ان سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی امید نہیں رکھنی چاہیے اس نے واضح کر دیا ہے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اسی طرح ایک ملازم جو کچھ مختلف کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اسے اپنی اجرت ملنے کی امید نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ہی کسی مسلمان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کوشش کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے کوشش کرنے کا فیصلہ کرنا چاہیے مسلمان کے معاملے میں اجرت میں دونوں جہانوں میں برکت رحمت اور اللہ تعالیٰ کی بخشش شامل ہے سیدھے الفاظ میں اگر کوئی مسلمان یہ اجرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنا کام کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مصروف نہیں ہونا چاہیے جو اتو اس کے فرض سے متصادم ہوں یا جو اس کے فرض سے مختلف ہوں ایمان کو مضبوط کرنا پچپن میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اپنا زیادہ وقت محنت اور مال ان چیزوں پر لگا دیتے ہیں جو نہ امال صالحہ ہیں اور نہ گناہ بلکہ وہ فضول چیزیں فضول چیزوں میں غیر ضروری چیزوں کا حصول بھی شامل ہو سکتا ہے جیسے کہ کسی کے گھر کو ان کی ضروریات سے زیادہ خوبصورت بنانا اگرچہ وہ اپنے اس دعوے میں درست ہو سکتے ہیں کہ وہ گناہ نہیں کر رہے ایک حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے یعنی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قیمتی تحفہ ہے جو ایک بار چلے جانے کے بعد حاصل نہیں ہو سکتا باقی تمام چیزیں حاصل کی جا سکتی ہیں جیسے کہ مال وقت کے علاوہ باقی تمام چیزیں پس جب کوئی اپنے وقت کے ساتھ ساتھ دیگر نعمتوں جیسے مال کو بھی غیر ضروری اور اضافی چیزوں کے لیے وقف کرتا ہے تو یہ قیامت کے دن بڑی پشمانی کا باعث بنے گا یہ اس وقت ہوگا جب وہ ان لوگوں کو دیے جانے والے انعام کا مشاہدہ کریں گے جنہوں نے اپنے وقت کا استعمال کیا اور عمل سالے کیا وقت ضائع کرنے والے گناہوں سے بچتے ہیں جو انہیں عذاب سے بچاتے ہیں لیکن جب وہ فضول کاموں میں وقت ضائع کرتے ہیں تو انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور وہ یقیناً اس انعام سے محروم ہو جائیں گے جو وہ حاصل کر سکتے تھے اگر وہ اپنے وقت اور دیگر نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے اس کے علاوہ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جتنا زیادہ فضول کاموں میں مشغول ہوتا ہے وہ اسراف اور فضول خرچی کے قریب ہوتا ہے جو دونوں قابل ملامت ہے مثال کے طور پر نعمتوں کو ضائع کرنے والوں کو شیطان کا بہنوئی سمجھا جاتا ہے اور یہ استدلال کیا جا سکتا ہے جب کوئی اپنا وقت فضول کاموں کے لیے وقف کرتا ہے جس نے در حقیقت وقت کی قیمتی نعمت کو ضائع کیا ہے باب سترہ الاسرا آیت ستائیس بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں ایمان کو مضبوط کرنا چھپن میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا میں قرآن پاک کی درج ذیل آیت پر غور کر رہا تھا باب انتیس الن کبوت آیت اٹھتیس اور شیطان نے ان کے امال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا اور انہیں راستے سے روک دیا تھا جیسا کہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان لوگوں کو گناہوں کے ارتکاب اور غلط فیصلے کرنے کے لیے ان کے لیے غلط انتخاب کو خوبصورت بنا کر بے وقوف بناتا ہے یہ ان حالات میں ہوتا ہے جب ایک شخص کو دو ادو سے زیادہ اختیارات میں سے انتخاب کرنا چاہیے یہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب انتخاب حلال اور ناجائز اور یہاں تک کہ دو حلال اختیارات کے درمیان ہو اگر شیطان کسی کو گناہ کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا تو وہ اسے کمتر اختیار کی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش کرتا ہے چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو اس امید پر کہ یہ کسی قسم کے گناہ کا باعث بنے گا جیسے کہ کوئی شخص زندگی اور تقدیر کے بارے میں شکایت کرتا ہے شیطان کسی انتخاب کو اس کے ظاہری فائدے پر اس حد تک توجہ مرکوز کرنے کا باعث بناتا ہے کہ وہ بڑی تصویر اور انتخاب کے نتائج پر توجہ مرکوز کرنے سے محروم ہو جاتا ہے ایک بالغ پھر ایک بچے کی طرح برتاؤ کرتا ہے جو اپنے امال کے نتائج پر غور کیے بغیر انتخاب کرتا ہے لوگوں کے گناہ کرنے کی ایک اہم وجہ یہ ہے درحقیقت اگر کوئی گناہوں کی سزا پر صحیح معنوں میں غور کرے تو وہ ان کا ارتکاب نہیں کرتا کچھ جو اس طرح کے حالات میں مدد کرتا ہے وہ ہے ذہنی طور پر ایک قدم پیچھے ہٹنا اور ان کے طویل مدتی فوائد اور نقصانات کا موازنہ کر کے اختیارات کا جائزہ لینا صرف اس صورت میں جب کسی چیز کا حلال فائدہ نقصان سے زیادہ ہو جائے تو انسان کو آگے بڑھنا چاہیے دوسری چیز جو مدد کرتی ہے وہ ہے ممکنہ اختیارات کے نتائج پر گہرائی سے غور کرنا کچھ انتخاب جائز ہو سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ان کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو یہ طویل مدت میں ان کی زندگی کو مشکل بنا سکتا ہے مثال کے طور پر بعض اوقات لوگ کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی میں جلدی کرتے ہیں جس سے وہ بظاہر محبت کرتے ہیں وہ دوسرے اہم پہلوؤں پر غور کرنے کے بجائے اپنے فیصلے کی بنیاد صرف اور صرف اپنے جذبات پر کرتے ہیں مثلا اگر ان کا ممکنہ مستقبل کا شریک حیات ایک اچھا جیون ساتھی اچھا والدین بنائے گا اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ان کی مدد کرے گا بہت سی شادیاں طلاق پر ختم ہو چکی ہیں کیونکہ جوڑے نے ممکنہ شادی کے طویل مدتی مضمرات پر غور نہیں کیا بہت سے لوگ اکثر دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی شریک حیات شادی سے پہلے بہت مختلف تھی لیکن زیادہ تر معاملات میں وہ بالکل بھی نہیں بدلے سچی بات تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے انہوں نے ان کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارا تھا اس لیے انہوں نے کچھ ایسی خصوصیات کا مشاہدہ نہیں کیا جو شادی کے بعد ظاہر ہو گئی کچھ اکثر کارروائی میں جلدی کرتے ہیں اور بعد میں پچھتاوا ہوتے ہیں کیونکہ ان کے انتخاب نے انہیں مزید پریشانی کا باعث بنایا اور بہت سے معاملات میں یہ مسئلہ پہلی جگہ کوئی بڑی بات نہیں تھی اس قسم کی کارروائی سے صرف اس صورت میں بچا جا سکتا ہے جب کوئی صورت حال پر غور کرے اور ایک قدم آگے بڑھانے کے وسیع تر اور طویل مدتی مضمرات اور نتائج کا مشاہدہ کرے فیصلہ کرنے سے پہلے کسی کو صرف یہ اندازہ نہیں لگانا چاہیے کہ آیا کوئی چیز جائز ہے یا ناجائز اگرچہ یہ ابھی تک غور کرنے کی سب سے اہم چیز ہے یہ واحد چیز نہیں ہے جیسا کہ بہت سے جائز غلط انتخاب جن کو شیطان نے خوبصورت بنایا ہے زندگی میں مزید پریشانیوں کا باعث بن سکتے ہیں خلاصہ یہ کہ کوئی بھی انتخاب کرنے سے پہلے ایک شخص کو ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے اور قرآن پاک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی روشنی میں اس کے حلال ہونے اور اس کے ممکنہ طویل مدتی فائدے اور نقصانات پر گہرائی سے غور کرنا چاہیے اس پر جو بھی اس طرح کام کرتا ہے وہ شاز و نادر ہی غلط انتخاب کرے گا وہ بعد میں پچھتائے گا ایمان کو مضبوط کرنا ستاون میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ ہر مسلمان کھلے عام یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صحبت کا خواہش مند ہے آخرت میں وہ اکثر صحیح بخاری نمبر تین ہزار چھ سو اٹھاسی میں پائی جانے والی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں جو اس بات کی تلقین کرتی ہے کہ انسان آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں سے اپنی محبت کا کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ اس نتیجہ کی خواہش کیسے کرتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں پھر بھی انہیں بمشکل جانتے ہیں کیونکہ وہ اب کی سیرت کردار اور تعلیمات کا مطالعہ کرنے میں مصروف ہیں یہ بے وقوفی کی بات ہے کہ کوئی کسی سے سچی محبت کیسے کر سکتا ہے جسے وہ جانتا تک نہیں ہے اس کے علاوہ جب ان لوگوں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ثبوت پوچھا جائے گا تو قیامت کے دن کیا کہیں گے وہ کیا پیش کریں گے اس اعلان کا ثبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیرت اور تعلیمات کا مطالعہ اور اس پر عمل کرنا ہے اس دلیل کے بغیر اعلان اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا یہ بالکل واضح ہے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بہتر اسلام کو کسی نے نہیں سمجھا اور ان کا یہ رویہ نہیں تھا انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اعلان کیا اور اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر عمل کے ذریعے اپنے دعوے کی تائید کی یہی وجہ ہے کہ وہ آخرت میں اس کے ساتھ ہوں گے جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ محبت دل میں ہے اور اسے عمل سے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اتنا ہی بے وقوف ہے جتنا وہ طالب علم جو امتحان کا خالی پرچہ اپنے استاد کو دے کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ علم ان کے دماغ میں ہے اس لیے انہیں عملی طور پر لکھنے کی ضرورت نہیں کاغذ پر نیچے اور پھر بھی پاس ہونے کی توقع ہے ایسا سلوک کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت نہیں کرتا صرف اپنی خواہشات رکھتا ہے اور بلا شبہ انہیں شیطان نے دھوکہ دیا ہے آخر میں یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اپنے انبیاء علیہم السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن چونکہ وہ ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ناکام رہے وہ یقیناً قیامت کے دن ان کے ساتھ نہیں ہوں گے اگر کوئی ایک لمحے کے لیے اس حقیقت پر غور کرے تو یہ بالکل واضح ہے ایمان کو مضبوط کرنا اٹھاون میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا مسلمانوں کے لیے ایک سادہ مگر گہرے سبق کو سمجھنا ضروری ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دنیا و آخرت میں دنیاوی ادینی معاملات میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے طلوع آفتاب سے لے کر اس زمانے تک اور آخر زمانہ تک کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نہ کبھی حقیقی کامیابی حاصل ہوئی اور نہ ہی کبھی نصیب ہوگی تاریخ کے اوراق پلٹنے پر یہ بات بالکل عیاں ہے لہذا جب کوئی مسلمان ایسی حالت میں ہو جس سے وہ ایک مثبت اور کامیاب نتیجہ حاصل کرنا چاہتا ہو تو اسے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے خواہ یہ کتنا ہی آسان اور آزمائشی کیوں نہ ہو یہاں تک کہ اگر کسی کو ان کے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے ایسا کرنے کا مشورہ دیا جائے کیونکہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اگر اس کا مطلب خالق کی نافرمانی ہے اور در حقیقت وہ انہیں اللہ عز و جل اور اس کے عذاب سے نہ دنیا میں بچا سکیں گے نہ آخرت میں اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابی عطا کرتا ہے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے والوں سے ایک کامیاب نتیجہ نکال دیتا ہے خواہش ہٹانے میں وقت لگے کسی مسلمان کو بے وقوف نہیں بنانا چاہیے کیونکہ یہ جلد ابدیر ہو جائے گا قرآن کریم نے بہت واضح کر دیا ہے کہ برائی کا منصوبہ عمل صرف کرنے والے کو ہی گھیرتا ہے خواہ اس سزا میں تاخیر ہو جائے باب پینتیس فاتر آیت تینتالیس لیکن شیطانی تدبیر اپنے لوگوں کو نہیں گھیرتی لہذا حالات اور انتخاب خا کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں مسلمانوں کو چاہیے کہ دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا انتخاب کریں کیونکہ یہی کامیابی دونوں جہانوں میں حقیقی کامیابی کا باعث بنے گی خواہ یہ کامیابی فوری طور پر ظاہر نہ ہو ایمان کو مضبوط کرنا انسٹ میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اسلامی سال کے خاص دنوں اور راتوں میں جیسے شب قدر جو سنن ابو داود نمبر 1386 میں موجود ایک حدیث کے مطابق رمضان المبارک کی ستائیس اورات کو شمار ہوتی مسلمان ڈرون میں باہر آتے ہیں اور مساجد میں رہتے ہیں یا گھر میں زیادہ نماز ادا کرتے ہیں حالانکہ یہ اچھی بات ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک مسلمان کو صرف اسلامی سال کے خاص دنوں اور راتوں میں اس طرح کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے ان کو چاہیے کہ سال بھر کے دن رات کا احترام کرتے ہوئے ان میں اپنی ذمہ داریوں کو بغیر کسی غفلت کے پورا کرے انہیں کبھی بھی یہ یقین نہیں کرنا چاہیے کہ سال میں ایک دن آرات رات کی عبادت ان کی باقی سال کی غفلت کو پورا کرے گی کیونکہ یہ سراسر جھوٹ اور شیطان کی چال مسلمان ہونا ایک چوبیس جولائی فرض ہے یہ کوئی فرض نہیں ہے جو صرف مخصوص دنوں اور راتوں میں ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اپنے فرائض ادا کرے اس کے احکام کو بجا لاتے ہوئے اس کی ممانتوں سے اجتناب کرتے ہوئے تقدیر کا صبر کے ساتھ سامنا کرے اور اپنی زندگی کے ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق لوگوں کے حقوق ادا کرے السلام علیکم کچھ دن اور راتوں میں چیری چننا ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان اللہ سے منقطع محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ کبھی کبھار ہی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ مسلمان جو کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرتے ہیں وہی بدلے میں انہیں ملے گا اگر وہ سال میں صرف چند دن اراتیں اس کے لیے وقف کرتے ہیں تو پھر انہیں بڑی واپسی کی امید نہیں رکھنی چاہیے اسلام کسی سے رات بھر عبادت کرنے کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ یہ مسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے فرائض اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ روایات کو جتنا ممکن ہو پورا کرے اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے اور دوسرے کاموں کو کرنے کے لیے کافی وقت چھوڑ دیتا ہے در حقیقت جو شخص ہر دن اور رات کو ان میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے ان کا احترام نہیں کرتا وہ اسے پائے گا کہ خاص دن اور راتیں بھی اس کے لیے عام دن اور راتیں لیکن جو ہر دن اور رات کا احترام کرتا ہے وہ پائے گا کہ ہر دن اور رات ان کے لیے خاص دنوں اور راتوں کی طرح شب قدر کی طرح ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان پر اسی طرح برکت نازل فرمائے گا جس طرح وہ اسلامی سال کے خاص دنوں اور راتوں میں ان کو برکت دیتا ہے ایمان کو مضبوط کرنا ساٹھ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصر آباد کرنا چاہتا تھا اس نے بڑے پیمانے پر بدعنوانی کے مسئلے اور کس طرح زیادہ تر ممالک میں ہر سماجی سطح کو متاثر کیا ہے اس کے بارے میں رپورٹ کیا وسیع پیمانے پر بدعنوانی بالکل واضح ہے اور اس کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے گہری تحقیقات و تحقیق کی ضرورت ہے بعض صورتوں میں یہ کھلے عام ہوتا ہے معاشرے میں بدعنوانی کے پھیلنے کی ایک وجہ یہاں تک کہ اعلیٰ سرکاری افسران بھی اس میں ملوث ہیں عام لوگوں کے بدعنوان ہونے کا بڑا راست نتیجہ ہے جب عام لوگ جسمانی یا مالی ذرائع سے دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں یہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی ان کا محاسبہ نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر انہیں بدعنوان رہنما اور سرکاری اہلکار مقرر کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی کیسے کام کرتا ہے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر چار ہزار انیس میں موجود ایک حدیث میں ایک مرتبہ تنبی کی ہے کہ جب عام لوگ ایک دوسرے کو مالی طور پر دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جابر سردار بنا کر سزا دیتا ہے اس ظلم کا ایک پہلو بدعنوانی ہے جس کی وجہ سے عام لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے یہی حدیث متنبع کرتی ہے کہ جب عام لوگ اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کے عہد کو توڑ دیں گے تو ان پر ان کے دشمن غالب آ جائیں گے جو ان کے مال و اسباب کو ضبط کر لیں گے ایک بار پھر یہ بدعنوانی کا ایک پہلو ہے جہاں اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ جیسے کہ سرکاری اہلکار نتائج کے خوف کے بغیر دوسروں کا سامان آزادانہ طور پر لے جاتے ہیں جب عام عوام بدعنوان ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیڈر اور دوسرے باثر سماجی عہدوں پر فائز افراد بھی اسی طرح کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اس طرز عمل کو عام لوگ قبول کرتے ہیں اس سے قومی سطح پر کرپشن بڑھ رہی ہے لیکن اگر عام لوگ بدعنوانی کے ذریعے دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے رہنما اور باثر سماجی عہدے پر فائز افراد بدعنوانی کی جرت نہیں کریں گے عام عوام کو پوری طرح جان کر بھی اس کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے اور اس سے پہلے نقل کی گئی حدیث کے مطابق اگر عام لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہیں تو وہ ان لوگوں کو باسر عہدوں پر تعینات کر کے بدعنوان اہلکاروں سے بچائے گا جو اپنے معاملات میں انصاف کرتے ہیں وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی بدعنوانی کے لیے دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کا نادان راستہ اختیار کرنے کے بجائے مسلمانوں کو اپنے طرز عمل پر صحیح معنوں میں غور کرنا چاہیے اور اگر ضروری ہو تو اپنا رویہ درست کرنا چاہیے ورنہ معاشرے میں کرپشن وقت کے ساتھ ساتھ بڑھے گی کسی کو یہ یقین نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ایک باسر سماجی حیثیت میں نہیں ہے ان کا معاشرے میں ہونے والی بدعنوانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا بدعنوانی عام لوگوں کے رویے کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس لیے اسے صرف عام لوگوں کے اچھے رویے سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے باب تیرا اللہ آیت گیارہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر کی حالت نہ بدلے